حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی کے پاس تین گرے لگا دیتا ہے اور ہر گرا پر یہ دم کرتا ہے رات لمبی ہے سویا رہے اگر وہ جاگ جائے اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے اور اگر وہ وضو کر لے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے اور اگر نماز پڑھ لے تو تیسری بھی کھل جاتی ہے اور وہ حشاش بشاش خوش خوش صبح کرتا ہے ورنہ بری حالت اور کسل مندی کی کیفیت میں صبح کرتا ہے سننے ابو تابوت حدیث نمبر ایک ہزار تین سو چھ